معذر اساتذہ کرام بزرگوں اور دوستوں مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم آج ایک نیک مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اس وقت آپ حضرات جس مجمے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت قابل قدر لوگ ہیں اور جو علماء ربانین میں سے شمار ہوتے ہیں جو مکتب میں جو اساتذہ پڑھاتے ہیں اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بہت بڑا ہے بہت سے لوگ آپ حضرات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور وہ بیچارہ ایسا خیال کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو مکتب میں بات آسا پڑھانے والے لوگ ہیں اور یہ بالکل غلط تصور ہے جو لوگ مکتب میں تعلیم دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آسا سے شروع کرتے ہیں پارے ہم پڑھاتے ہیں پران مجید صحیح کراتے ہیں یہ صحیح معنی میں یہی لوگ علماء ربانین ہیں میں نے حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے زبردست محدث تھے ڈابیل میں وہ جب پڑھاتے تھے اور ہم لوگ اس وقت طالب علم تھے تو وہ ایک جگہ ان کا واز ہوا ہم لوگ واز میں بیٹھے ہوئے تھے اس میں حضرت نے یہ بات فرمائی تھی حضرت بنوری نے یہ فرمایا کہ یہ مکتب میں جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں یہ بہت قابل قدر لوگ ہیں اور صحیح معنی میں یہی علماء ربانین ہے اور حضرت نے آیت پڑھی قرآن مجید کی ولا کن کن اور ربانین بیما کن تم تو عالم بیما کن تم تدرسون ربانی ہو جاؤ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو اس امت کے مفسر ہیں جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ربانی عالم کون ہے العالم الربانی هو الذي يربي الصغار قبل الكبار یہ عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کا جملہ ہے وہ فرماتے ہیں العالم الربانی الذي يعلم الصغار قبل الكبار عالم ربانی وہ ہے جو چھوٹے بچوں کو پہلے سکھاتا ہے بڑے بڑوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکتب میں ہم آتے ہیں رات آپ رات ان کو علی بات آسال سے واقف کرتے ہیں اس کے بعد کچھ آئے سے پڑھاتے ہیں کچھ الفاظ پڑھاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی استدا اتنی بن جاتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے لگ جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ جن بچوں کو توفیق دیتے ہیں وہ درجات کے حفظ میں جاتے ہیں پھر عالمیت کی کلاس میں جاتے ہیں حضرت بنولی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واضح میں یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ حضرات محنت نہ کریں مکتب میں تو وہ بچے بخاری میں کیسے ہمارے پاس پہنچ سکیں گے جو عربی پڑھنا ہی نہ جانتے ہو تو وہ بخاری تک پہنچیں گے کیسے اس لیے پہلی سیڑھی تو آپ حضرات ہیں اس لیے آپ کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے اور جو اہل علم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گروپ بیٹھا ہوا ہے یہ معمولی لوگ نہیں ہیں اللہ نے آپ کے درجے کو بہت بڑا بنایا میرے دوستو اس وقت ہمیں یہ بات سوچنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بلند مقام ہم کو عطا فرمایا علماء ربانیین کا تو اس بلند مقام کے مطابق ہمیں کس طرح کام کرنا ہے یہ جو مکاتب دینیا ہیں اور مکاتب اسلامیہ ہیں اس کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدین نور اللہ مرکزوں نے انیس سو اڑتالیس میں ممبئی کے تعلیمی کانفرنس میں جملہ فرمایا تھا حضرت کی تقریر ہوئی ملک تقسیم ہوا انیس سو سینتالیس میں ہندوستان پاکستان الگ الگ ہو گئے اور انیس سو اڑتالیس میں حضرت مولانا عز الرحمان صاحب نے ایک بہت بڑی تعلیمی کانفرنس بلائی تھی بمبئی میں جس میں ہندوستان کے سارے ہی ممتاز علماء شہید ہوئے تھے بہت بڑا اجتماع تھا اور اس میں پورے ہندوستان کے جو بہت ممتاز قسم کے علماء تھے میں نے انہی جلسوں میں ان علماء کو دیکھا جن کی شہرت پوری جی، ہندوستان سے باہر بھی تھی حضرت مدینہ اللہ اللّہ وہ تو تھے ہی تھے اس جلسے میں میں نے مولانا سید سلمان ندوی کو بھی دیکھا وہ بھی تشریف لائے تھے حضرت مولانا حکیم الاسلام مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے مولانا عید الرحمان صاحب تھے اور مولانا محبود رحمان نامی تھے اور بڑے مشہور مشہور علماء تو اس جلسے میں حضرت نے مکاتی دینیا کے بارے میں یہ جملہ فرمایا کہ مکاتب دینیا جو ہیں وہ امت اسلامیہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا حکم رکھتے ہیں حضرت نے یہ جملہ فرمایا ہمارے بدن میں ایک ہڈی ہوتی ہے یہاں پیچھے ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں اسے اردو میں گجراتی میں جنہیں مارا چاہیے کہ کروڑ رجو اگر اس کا ایک مڑکا بھی ٹوٹ جا رہا ہے تو آدمی چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے چل نہیں سکتا وہ بستر تو پڑا رہے گا تو اس کی ہڈی کی یہ اہمیت ہے کہ اس پر ہمارے وجود کا دار مدار ہے ہم چلتے پھرتے ہیں تو اس کی سلامت جب ٹوٹ جاتی ہے ریڑھ کی ہڈی تو آدمی بالکل معذور ہو جاتا ہے پھر بستر سے اٹھ نہیں سکتا حضرت نے فرمایا کہ یہ مکاتب میں دینیا جو ہیں یہ امت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا حکم رکھتے ہیں اگر یہ مقاصد دینیا مضبوط ہوں گے تو ہماری امت کے دین عقائد اور ان کی دینی زندگی مضبوط رہے گی اور اگر ہمارے ان مقاصد میں ذرا کمزوری آ جائے گی تو پھر امت کے عقائد میں بھی کمزوری آ جائے گی ان کے اعمال میں بھی کمزوری آ جائے گی ان کے زندگی کے دوسرے طریقوں میں بھی کمزوری آ جائے گی تو معلوم ہوا حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ امت کے لیے سب سے اہم ضروری بات مقاصد دینیا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے اسی لیے ہمارے اکابرین نے کوشش کی ہندوستان کی آزادی کے بعد کہ ہر گاؤں میں جہاں پانچ مسلمان بھی رہتے ہوں دس مسلمان بھی رہتے ہوں وہاں مکتب ضرور قائم کیا جائے دارالعلوم کی اہمیت تو اپنی جگہ وہ تو ان میں تو کچھ بچے آتے ہیں اگر ایک مکتب میں سو سال بچے پڑھ رہے ہیں تو وہاں سے پانچ دس بچے پھر ہل کلاس میں یا عالم کلاس میں جاتے ہیں اکثر و بیشتر بچے تو اسکول میں چلے جاتے ہیں لیکن اصل اہمیت ان مقابل میں اس لیے ہے کہ اگر مکتب کا ہمارا نظام صحیح ہو جائے تو پھر امت اپنے ضروری بنیادی عقائد سے اور دنیاوی مسائل سے مکتب میں واقف ہو جائے گی خاص کر کے اس وقت جو حالات دنیا میں چل رہے ہیں اور خاص ہمارے ملک میں جو حالات ہیں ہم جن جن حالات میں ہماری آج کل زندگی گزر رہی ہے یہاں اور جن قوموں کے درمیان میں ہمارا رہنا سہنا ہے پچاسی فیصد انسان اس ملک میں وہ ہے جو اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے وہ غیر مسلم ہے پچاسی فیصد اور پندرہ سات کوئی سترہ سٹ کہتے ہیں فیصد مسلمان ہیں اب ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جس ملک میں کسی قوم کی آبادی زیادہ ہوگی وہ قوم اپنا نظام تعلیم اپنے اپنے کلچر کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق بنائے گی یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے اگر کسی جگہ پر ملک میں عیسائی لوگ زیادہ ہیں میں جن کو دیکھ رہا ہوں ایک مسئلہ دیکھ رہا ہے درمیان درمیان میں آپ کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو ہمارے ذہن پر انتشار ہوتا ہے جن ملکوں میں عیسائی آبادی ہے وہ لوگ اپنے تعلیمی نظام کو اس انداز سے بنائیں گے جو ان کے مذہب کے مطابق آپ عیسائی اسکولوں میں یہاں ہندوستان میں بھی جائیں گے تو جو عیسائی لوگ ہیں وہ اپنے اسکول کے اندر ایسا ہی نظام بناتے ہیں جس میں عیسائیت کا مسالہ دیا جاتا ہے بچوں کو اور اگر غیر مسلموں کے اسکولوں میں آپ جائیں گے تو یقینی بات ہے کہ وہ اپنے مذہب کو اوپر لانے کی کوشش کریں گے ہندوستان میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو ایسا سمجھتا ہے اپنے مذہبی اعتقاد کی وجہ سے کہ ان کے اندر علم آ سکتا ہے جبکہ بچے سرسوتی دیوی کا پوجن کریں یہ ان کا یہ اعتقاد ہے سرسوتی دیوی یہ شکشانی دیوی ایسا کہتے ہیں تو وہ ایسا کہتے ہیں کہ اگر بچے اس کی تصویر کے سامنے نمن کریں گے ایسا اور پھر اسکول میں بیٹھیں گے تو ان کو علم آئے گا یہ چیز ہمارے عقائد کی بالکل خلاف ہے یہ عمدہ عقیدہ ہے اچھا ان کو حق ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے پر چلیں بھائی وہ اس مذہب کے ماننے والے ہیں تو وہ چلے لیکن مسلمان بچہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا اس لیے کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو سب سے بڑا تحفہ دیا ہے وہ توحید کا دیا ہے مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ توحید کا ہے اللہ کی وحدانیت جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے علم دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے نہ ہم رزق کے لیے کہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور نہ علم کے لیے ہم کسی دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں علم الانسان انسان یا عالم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں سکھلائی جس کو وہ نہیں جانتا تھا علم آدم اسما اللہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلاط السلام کے تمام چیزوں کے نام بتائے یہ بہن کہہ رہا ہے اور قرآن شریف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے بخر رب زدنی دیا علما اے محمد آپ اللہ سے یہ دعا مانگو گے اللہ میرے رب میں میرے علم میں تو اضافہ فرما بخر رب زدنی نہیں اللہ سے مانگ رہے سرسوتی دیوی سے ہم نہیں مانگیں گے تو ہمیں ان ماحول میں ہمارے بچوں کو اس ملک میں بڑھانا ہے اس میں ہمارے اوپر ذمہ داری بہت زیادہ ہے اس ملک کے جو اساتذہ ہیں جو حفاظت کرام ہیں جو علماء کرام ہیں ان پر اتنی زیادہ اثر کہ ہم اپنے بچوں کی توحید کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں اللہ کے نظر ہم مکتب کے جو پانچ سال یا چھ سال ہمارا بچہ ہمارے پاس رہتا ہے اس میں اس کا ایسا ذہن مراد ہے پڑھانے میں کہ اس کی توحید اتنی مضبوط ہو جائے کہ وہ کسی جگہ بھی اسکول میں جائے اور یہ جو کچھ کہتے رہے اس کا دل پر اثر کبھی نہیں ہونا چاہیے وہ اپنے دل میں سمجھے کہ نہیں نہیں میں مسلمان ہوں اور میرا سر تو صرف اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے مجھے میرے والدین نے اور میرے استاد نے مدرسے میں سکھلایا سورہ فاتحہ اور سورت الفاتحہ میں ہم نے یہ آیت پڑھی کہ ایا گنا ابود ایا گنستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں لو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور پھر جو مسلمان بچہ یہ الفاظ پڑھ رہا ہے اللہ کے سامنے وہ کیسے کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکا سکتا ہے وہ مسلمان کیسے کسی اور جگہ پر جا کر اپنے دامن کو پھیلا سکتا ہے کسی پیر کی درگاہ پر چلے گئے اور وہاں دامن پھیلا دیا کہ خواجہ صاحب ہم کو بچہ دے دیجئے ہمیں فلاں دیجیے مسلمان کیونکہ وہ تو عیا کا نام تو وہ ایا کا ناستا ہی پڑ رہا ہے جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے اور جہاں کہیں پیشانی رگڑنی ہے اللہ کے سامنے رہے خدا تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے ہماری پیشانی نہیں جھک سکتی یہ بات بچوں کو مکتب میں مضبوط ہمیں بٹانی ہے یہ شوق کا بڑا تقاضا ہے بڑی ذمہ داری علماء پر آتی ہے حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں یہ جو حفاظ ہیں جو دین کی تعلیم کی ذمہ دار ہیں یہ زمین میں زمین کا نمک ہے زمین کا نمک فرماتے تھے کہتے ہیں کہ نمک اگر اگر اپنی نمکینی چھوڑ دے نمک نمکینی چھوڑ دے نمک کے اندر جو کھارا پن ہے وہ نہ رہے تو پھر کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے نمک میں نمکینی نہ ہو تو کھانا کیسا ہو جائے گا بے مزہ ہو جائے گا تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ اگر علماء اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیں یہ جو مکتب میں پڑھانے والے مدرس ہیں وہ ذرا سی بھی غفلت کریں تو پھر یہ بے نمک زندگی بے مزہ زندگی مسلمانوں کی ہو جائے گی میرے دوستوں اسکول کے ماسٹر ان کی ذمہ داری تو ہے نہیں اس لیے کہ ان کے یہاں جو تعلیم کا اور ایجوکیشن کا سلسلہ ہے وہ بالکل نرالا ہے ان کا مقصد تو دنیاوی زندگی کو آباد کرنا ہے ہمارا مقصد آخرت کی زندگی کو آباد کرنا ہے ایک جگہ پر مقصد ہے معاش معاش کمانا ہے یہ زندگی دینی اچھا کھانا اچھا پہننا اچھی موٹر خریدنا اچھا مکان بنانا یہ یونیورسٹی کالج وغیرہ کا مقصد یہ لیکن یہ مکاتب دینیا میں جو بچے پڑھ رہے ہیں یا مدار اسلامیہ میں جو پڑھتے ہیں ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کرنے کا ہے آخرت کی فکر پیدا کرنا اس میں اسلامی اخلاق پیدا کرنا ہمارا تو مقصد زندگی ہی بالکل دوسرا ہے اور دنیا میں جو قوم ہے ایک مقصد مقرر کرتی ہے اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسی محنت کرتی ہے کہ جو محنت ان کو اس کے مقصد کے اخیر درجے تک پہنچائے جس کو آپ ادب کہتے ہیں جس کو آپ ٹارگیٹ کہتے ہیں ہمارے مکتب کا ایک ٹارگیٹ ہے چھ سال بچہ مکتب میں داخل ہوتا ہے ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم قرآن مجید اس کو بالکل صحت کے ساتھ پڑھائیں گے آج کل ہمارے یہاں بہت سی جگہ دیہاتوں میں مکتب میں بچے پڑھتے تو ہیں اور قرآن شریف ختم بھی کر لیتے ہیں لیکن آپ ان کا قرآن مجید سنائیں گے سنیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو تجویز کا بالکل خیال نہیں قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا یہ قرآن مجید فارسی میں نہیں ہے قرآن مجید اردو میں نہیں ہے یہ تو عربی میں نازل ہوا بلسان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا بلسان عربی یہ مبین عربی یہ مبین ہے تو تو اس میں پڑھنے والے بچے کے تلفظ مکتب ہی سے درست ہونے چاہیے پہلے زمانے میں ایک خیال لوگوں کا اچھا تھا جو مکتب میں اساتذہ پڑھاتے تھے کہ بھائی ہماری ذمہ داری تو اتنی ہے کہ ہم ان کو حروف شناسی کر کے جیسے تیسے پڑھاتے تھے پھر تجویز تو بڑے دار میں جا کر پڑھیں گے ایسا کہتے تھے کہ مولانا تجویز تو دارلوم میں کر سکتے ہیں یہ غلط بات ہے تجویز تو پارے ہم شروع کرنے سے پہلے ہی ان کو سمجھانی ہے ان کو وہاں سے سکھلانا ہے کہ آپ کے الفاظ کیسے صحیح بھی آپ شین کیسے نکالیں گے اور چھوٹی شین اور دونوں میں کیا فرق ہے اور بڑا خوف کیسے نکلے گا ہاں کہاں سے نکلے گی یہ چھوٹے بچوں کو یہ جو یہ تین بچے آئے ہیں کابدرا سے یہ ہمارے مکتب میں پڑھتے ہیں کابدرا میں ہم ان کو اس لیے لائے ہیں کہ یہ ہمارے استاد ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بہت سب ان کو پڑھا کے بتلائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ طریقے تعلیم کے فرق سے چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح پڑھ رہے ہیں وہ الفاظ کو کیسے سمجھتے ہیں ہمارے ہاں طریقے تعلیم میں تبدیلی اگر ہوگی تو ہمارے مکاتب کا نظام بالکل صحیح ہو جائے گا اچھا ایک غلط خیال ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی میں تو بیس سال سے پڑھا رہا ہوں ایسا بال مرتا اب ہم کیا سیکھنے جائیں گے یار ہم پچیس پچیس سال سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں تم فلاں جا کے جا کے سیکھو یہ جو خیال ہمارے اساتذہ میں بعض مرتبہ پیدا ہو جاتا ہے یہ بالکل غلط خیال ہے میں وہاں کینیڈا میں ایک ڈاکٹر کے یہاں گیا مجھے آپریشن کرانا تھا تو بمبئی کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر بشیر ان کا نام ہے مسلمان ڈاکٹر تو ہمارے جو فیملی ڈاکٹر ہے وہ پاکستان کے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو آپ کو جو تکلیف ہے اس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بشیر ہیں ان سے بھی جا کر مشورہ کرو کیا مشورہ کرنا تھا کہ آپریشن دو طرح کے ہونے تھے مجھے ایک تو یہ ہے کہ قانون سے پیٹ میں شگار ڈال کر وہ آپریشن کرے ڈاکٹر اور دوسرا اس کو چیرتے نہیں ہیں لیزر سے لیزر سے اندر کی جو گانٹ ہے اسے کاٹ لیتی تو ڈاکٹر جو ہمارے فیملی ڈاکٹر ہے ان کا یہ خیال تھا کہ لیزر سے آپ نہ کرائیں باقاعدہ جو آپریشن ہوتا ہے کاٹ کر وہی کرائیں اور وہ اپنی تائید میں مجھے بھیج رہے تھے ڈاکٹر بشیر کے یہاں کہ وہ اس اس بیماری کا اسپیشلسٹ ہے تو ہم نے ان سے اپائنٹمنٹ لیا ہم گئے تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر بشیر نے بھی یہی رائے دی کہ نہیں نہیں آپ بالکل آپریشن کر کے آئیے ڈاکٹر جو ہے آپ کو ایسا کہے گا کہ لیزر سے آپ کی عمر بڑی ہے تو میں نے ڈاکٹر بشیر سے پوچھا کہ کیوں آپ لوگ ایسے رائے دے رہے ہیں کہ لیزر سے لیزر میں کاٹنا نہیں پڑے گا ہم کو تو یہ سہولت نہ لگ تو انہوں نے مجھے جملہ کہا وہ آپ کو سنانا ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ مہینے میں ہمارے ان ڈاکٹروں کی ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں تین ہزار ڈاکٹر جمع ہوئے کتنے شکاگو میں امریکہ میں وہ سب اسی بیماری کے پروٹیسٹ کے جو پیٹ کے اندر وہاں بحث ہوئی ان لوگوں نے اپنے پیپر پڑھے اپنے تجربات سامنے رکھے تو تجربات میں یہ بات ثابت ہوئی کہ چالیس پینتیس فیصد آپریشن لیزر والے ناکامیاب ہوتے ہیں دو سال تین سال کے بعد پھر وہ بڑھ جاتا ہے اور دوبارہ پھر وہ جاتا ہے تو مجھے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ جب پینتیس فیصد ناکام ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دندا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ دوبارہ ہسپتال میں جائیں ایک ہی مرتبہ تکلیف اٹھا لو خیر میں نے جب یہ سنا کہ یہ ڈاکٹر اتنے سال سے یہاں کام کر رہا ہے وہ تو بمبئی میں ہے ڈاکٹری کی اس نے اس کے بعد وہ ٹورنٹو آیا کینیڈا اور وہاں پینتیس سال سے ہے اور اس کے باوجود بھی یہ لوگ آپس میں سال میں ایک مرتبہ جمع ہوتے ہیں اور اپنے تجربات کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس لائن میں کام کرتے ہیں تعلیم و تعلم کے اس میں بھی الگ الگ قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہے طریقہ تعلیم میں فرق ہوتا ہے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں پچیس سال سے پڑھا رہا ہوں تو مجھے کہاں جا کر دیکھنا ہے میں نے ایک جگہ پر یہ بات کہی تھی چند سال پہلے مکتب کے اساتذہ کو تو میرے سامنے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا سنتے رہے لیکن جب میں اٹھ کر باہر نکل گیا تو آپس میں وہ لوگ گفتگو کرنے لگے کہ مول صاحب اب ہم کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں جاؤ ہم نے اتنے ساتھ کیے ہیں جھک مار رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ بات مجھ تک پہنچی یہ یہ علماء کرام اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ٹیچر جو ہیں پروفیسر بڑے بڑے یونیورسٹی کے ہر تین سال کے بعد ان کو بھیجا جاتا ہے باہر یا بڑے یونیورسٹی کے پروفیسروں کو بلایا جاتا ہے جیسے علی گڑھ یونیورسٹی ہے مثال کے طور پر اس میں کوئی چیز پڑھائی جاتی ہے تو تین چار سال کے بعد یوروپ سے کسی پروفیسر کو دعوت دے کر بلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں انگریزی میں وزٹنگ پروفیسر عربی میں اس کو کہتے ہیں الاستاذ الزائر استاد الزائر سے مراد یہ ہے وہ استاد جو قائم یہاں نہیں ہے صرف پانچ مہینے یا چھ مہینے کے لیے آتا ہے اور وہ پانچ چھ مہینے میں آ کر جو نئے نظریات ہیں جو نئی تحقیقات ہے وہ آ کر بیان کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس سلسلے میں ہم نے اس دن ترقی کی چنانچہ ان کی یہاں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے نصاب تعلیم میں بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمارے یہاں اسکولوں کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے ہر پانچ چھ سال کے بعد بدل جاتی ہے پاٹیہ پستکوں یہ بدلایا کرے تھے نئی نئی چیز وہ لاتے ہیں ہمارے یہاں ہم لوگ اپنی پرانی جگر سے ذرا سے بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں حالانکہ طریقہ تعلیم کی تبدیلی سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے ایک آدمی پڑھا رہا ہے لیکن اسی چیز کو اگر وہ دوسرے انداز سے پڑھاتا ہے تو وہ آسانی ایک مرتبہ ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ عراق گئے عراق بغداد بسرا میں بسرا شہر میں ہم اترے اسٹیپر سے سلمان بھائی ممایا بمبئی کے تھے وہ اور میں ہم دونوں تبلیغی جماعت میں تو مشورہ ہوتا ہے نا کہ کون کیا کام کرے گا تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ بھائی بازار کا جو کام خریدنے کا یہ دو جائیں گے ایک میرا نام تھا تھا بھائی درگو انتقال کر کے بمبئی کے تو ہم جب نکلے دونوں تو میں نے ایک جگہ پر بورڈ پڑا بسرا میں المد اور ستم سیکنڈری اسکول تو میں نے سلمان بھائی سے یہ کہا کہ سلمان بھائی دیکھو ہم تو جا رہے ہیں سبزی خریدنے لیکن یہ مدرسے کا بورڈ دیکھ کر مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کیونکہ میں تو مدرس ہوں میں تو مدرسے میں پڑھاتا تھا تو مجھے ضروری ہے کہ میں یہاں آ کر دیکھوں کہ یہاں کے اساتذہ کس طرح سکھاتے ہیں یہ نہیں سمجھنا چاہے کہ ہم نے ہندوستان میں فراغت حاصل کی اور میں اب مدرس ہو گیا ہوں میں نے ڈابیر میں پڑھایا پھر ترک بھی جب میں گیا اس وقت میں سر میں تھا ڈابیر میں پانچ سال پڑھانے کے بعد تو میرے دل میں یہ نہیں آتا کہ میں فارغ ہو گیا اور میں اتنے ساتھ درس دے رہا ہوں اور مجھے یہاں مکتب اسکول میں جانے کی کیا ضرورت ہے نہیں میں نے سلمان بھائی سے کہا کہ آپ مجھے اگر اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر اسکول میں جاتا ہوں ان کا چلے میں بھی آتا ہوں ہم پچھلی بینچوں پہ جا کے بیٹھ گئے بچے بیٹھے ہوئے تھے اور جو ٹیچر تھا وہ نہ ہو کر سبق سمجھا رہا تھا عربی نہ ہو گرامر اس کے ہاتھ میں دو چاک تھے ایک سفید چاک تھا ایک رنگین چاک تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ دو چاٹ لے کر کیوں کھڑا ہے معلوم نہیں پھر جب اس نے ایک جملہ لکھا بہت خوبصورت الفاظ میں اور وہ, پہلی کلاس تھی الاول اس میں لکھا اس نے کہ الکتاب مفید یہ جملہ لکھا اور اس جملے پر الکتاب پر بھی اس نے وائٹ قلم سے آرام لگائے تھے اور مفید کے اوپر بھی لیکن اس نے دوسرا جملہ لکھا اس کے نیچے اور اس میں لکھا ان الکتاب مفید پہلے جملے میں ان نہیں تھا دوسرے جملے میں ان تھا تو جب ان لکھا تو اس نے کتاب کی با کے اوپر جو زبر دیا وہ لال وہ رنگین دیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ استاد یہ طلبہ کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اوپر کے جملے میں الکتاب وہ تھا پیش تھا یہاں کتاب بعد بے کے اوپر زبر کیوں آیا یہ ان کی وجہ سے آیا ان نے اس کے اس عرب پر اثر کیا ہے یہ طالب علم کے ذہن کو داخل کر جو ہمیں معلوم ہوا میں نے یہ طریقہ ہے کہ طلبا کو کس طرح سمجھایا جائے کہ حروف کے داخل ہونے سے جو حروف عاملہ کہلاتے ہیں آرمی میں اس کے داخل ہونے سے کہاں اثر پڑتا ہے تو وہ اس نے بتایا ایسی چیزیں مجھے دو چار وہاں جاننے کی ملی جو میں پہلے نہیں جانتا اس کے بعد ہم جارڈن گئے الردن الملکت یا الحاشمی یا عربی میں اس کو کہتے ہیں تو وہاں بھی ایسا ہوا کہ ہم گھومنے گئے پاسپورٹ کے لیے جا رہے تھے تو وہاں ہم نے ایک کالج دیکھا الکلیہ العلمیہ الاسلامیہ اس کے اوپر بورڈ لگا تھا بڑے گروپ سے کہ اسلامی کالج تو وہاں بھی میں داخل ہوا اور پرنسپل صاحب سے میں نے کہا کہ ہم لوگ ہندوستان سے آئے ہیں میں آپ کے یہاں کے نظام تعلیم سمجھنا چاہتا ہوں تو عرب لوگ بہت با اخلاق ہوتے ہیں بہت ہی تو انہوں نے بڑا اکرام کیا مجھے آفس میں لے گئے چائے پلائی اس کے بعد وہ میرے ساتھ گھومنے گئے درجگاہ کے باہر اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر دروازہ میں یہ سامنے کی کھڑکی اور دروازہ بند ہے اور وہ جس دروزگاہ میں مجھے لے جانا چاہتے تھے تو وہاں وہ پہلے نوک کرتے تھے دروازے پر تو کوئی بچہ آ کر کھولتا تھا جب وہ کھولے تو وہ السلام علیکم کیا کرتا تھا میری سمجھ میں نہیں آیا یہ ساری درگاہوں کے اگلے دروازے اور یہ کیوں بن گئے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا میں نے کیوں بن رکھتے ہوں گے خیر ایک دو تین جگہ میں نے دیکھا ان نسل کی گفتگو کی میں نے پرنسپل صاحب جو تھے جو مدیر تھے اس سے پوچھا کہ آپ یہ ایشو کیوں بن رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس لیے بن رکھتے ہیں کہ ہم ایسا چاہتے ہیں کہ طالب علم میں جب سبق سنیں تو اس کی پوری توجہ استاد کی طرف ہونی چاہیے اگر طالب علم سبق سنتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگے تو اس کی توجہ بڑھ جائے گی اور وہ فائدے سے نقصان آئے گا مہمان آتے رہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا مہمان لابی میں جب چلیں گے تو لڑکے ایسا دیکھتے ہیں کہ کون جا رہا ہے وہاں تو بعض بات عورتیں بھی ہوتی ہیں تو طلبا کی توجہ ادھر جائے تو کہا کہ طلبا کی توجہ ادھر جانے سے ان کو تعلیم میں نقصان ہوتا ہے اس لیے ہم نے یہ سامنے کی کھڑکی کے جو دروازے ہیں دروازے بھی اس کو ہم بند کرتے ہیں تاکہ تعلیم یکسو ہو گئے اب یہ نئی بات ہم کو جاننے کی بھی آدمی کو نئی نئی چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو تجربہ حاصل کرنا چاہیے یہ سمجھنا چاہے کہ ہم جس لائن میں کام کر رہے ہیں وہاں بہتر طریقے سے کام کہاں ہو رہا ہے ہمیں وہاں جانا چاہیے وہاں جا کر دیکھنا چاہیے بھائی جو تاجر آدمی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جو چیز وہ بیچ رہا ہے وہ دوسری جگہ کہاں سستی ملتی ہے دوسرے تاجر مال کہاں سے خریدتے ہیں وہ آپس میں پوچھتے ہیں نا کہ تمہیں مال کہاں سے لاؤ چھو اچھا؟ صبح وہ لاؤ چھو وہ ایسا نہیں کہتا کہ میں پندرہ سال کے دکان میں بیٹھا ہوں تو مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے وہ ایسا نہیں کہتے وہ ایسا کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ پیسے کہاں سے ملے اور میں کسی تجربہ کر آدمی سے پوچھوں ہاں ہمارے اساتذہ میں یہ بات کیوں پوچھ گئی کہ ہمیں باتیں نہیں سمجھنی چاہیے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ ہمیں اپنے ذہنوں کو کھلا ہوا رکھنا ہے ہم چاہے جتنے ساتھ سے پڑھاتے ہیں لیکن ہمیں مختلف علاقوں میں جا کر یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم سے بہتر کسی ادارے میں تعلیم ہو رہی تو ہم جائیں اور دو چار دن مارے اور سیکھیں کہ کیا اس کے مطابق ہم تبدیلی کریں بڑے بڑے ڈاکٹر جب جمع ہوتے ہیں ایک شہر میں اور وہ اپنے تجربات کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرتے ہیں پھر ہمارے علماء کو کیوں نہیں پروفیسر لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں مولانا شہید احمد اکبر آبادی تھے ہمارے علماء دیوبند میں سے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر پروفیسر اسلامیات کے تھے وہ ڈین تھے وہ صدر شعبہ اسلامیات صدر شعبہ اسلامیات کے علی گڑھ میں بڑے عالم تھے اور انگریزی بھی بہترین جانتے تھے کینیڈا کی یونیورسٹی آپ یقین کیجیے ہندوستان کا ایک مولوی ہے علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے کینیڈا کی مونٹریال کے اندر ایک یونیورسٹی ہے مونٹریال کی یونیورسٹی بہت مشہور ہے مونٹریال یونیورسٹی نے مولانا اکبر آبادی صاحب کو دعوت دی چھ مہینے کے لیے کہ آپ ہمارے یہاں آ کر ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسلامیات کی تعلیم دیں اور وہ بچے سارے مسلمان بھی تھے اس میں کچھ مسلم تھے کچھ عیسائی تھے کچھ یہودی تھے کچھ لڑکے تھے کچھ لڑکیاں تھیں چھ مہینے مولانا نے اسلامیات پر لیکچر دیے وہاں قانون یہ ہوتا ہے کہ پینتالیس منٹ تک ایک استاد لیکچر دیتا ہے اور باقی آدھا گھنٹہ جو ہے وہ سوال جواب کا ہوتا ہے وہ جو تقریر کرتا ہے وہ اسٹوڈنٹ لکھتے رہتے ہیں کہ ان کو مجھے یہ بات پوچھنی ہے یہ بات پوچھنی ہے تو جب آدھے گھنٹے کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسی بات کہی اور اس جس چیز کا کیا مولانا کو جواب دینا پڑتا ہے تو علی گڑھ سے ان کو وہاں بلایا اسلامیہ پر لیکچر دینے کے لیے تاکہ ان کے بچے زیادہ بہتر طریقے سے اسلامی نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو دنیا کی قومیں اس طرح کر رہی ہے کہ تعلیمی میدان میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی اچھے آدمی کو بلا کر ہم ان سے فائدہ اٹھائیں تو ہمارے اندر ضروری ہے کہ ہم یہ چیز دیکھیں میرے دوستوں مکتب میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تجویز صحیح ہو بچوں جس مکتب میں تجویز صحیح نہیں ہے وہ مکتب ناکام ہے پہلا کام تو ہے تصحیح الفاظ پہلا کام تصحیح الفاظ کہ لفظوں کی ادائیگی اس کی درست ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے دوسری چیز ہے پھر ان کو مسائل سکھلانا قرآن شریف اگر ہمارا بچہ صحیح پڑھنے لگ جائے دوسرا کام مکتب میں یہ ہے کہ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں وضو کرنا نماز پڑھنا زکوٰۃ کے مسائل یہ مسائل ہمارے بچوں کو ہمیں سکھلانے ہیں اس لیے کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے چاہے وہ مولوی بنے چاہے نہ بنے چاہے وہ تاجر بنے چاہے وہ کسان ہو چاہے کوئی اور کام کرے نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے نماز ہر مسلمان کے لیے فرض ہے تو پھر نماز کے مسئلے اس کو یاد ہونا چاہیے زکات کے مسئلے اسے یاد ہونا چاہیے حج کے مسائل اسے یاد ہونا چاہیے اس لیے ہمارے یہاں نصاب میں یہ بات ہوتی ہے کہ پہلے ہم قرآن شریف صحیح کراتے ہیں پھر تعلیم الاسلام پڑھاتے ہیں تاکہ ان کے عقائد بھی درست ہو جائیں اور مسائل بھی تیسری چیز جو ہے جو بہت اہم ہے وہ عقیدوں کی درست ہوگی ہے عقیدے بچوں کے مکتب میں مضبوط ہو جانا چاہیے کہ وہ چاہے جہاں کہیں جائیں اسکول میں جائیں کالج میں جائیں اور چاہے ٹیچر ان کو کچھ بھی کہتا رہے لیکن اس کو یہ بات معلوم کہ اللہ ایک ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس, اس سے وہ کسی سے جنا گیا ہے وہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے اور اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے اللہ ہی کے سامنے سب کی پیشانی جھکنے والی ہم لوگ بیشتی سمر پڑھتے ہیں ہم کو پہلے ہی عقائد پڑھاتے ہیں بیشتی سمر جب شروع ہوتی ہے تو اس میں پہلا بیان عقیدے کا ہے تمام عالم پہلے ناپید تھا پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے پیدا ہو یہ عقیدہ پہلا ہی عقیدہ شروع ہوا ہم لوگوں نے جب اس کو رٹا ہماری عمر دس سال کی تھی تو مجھے کچھ پتا نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں مول صاحب تمام عالم پہ چپ گاؤں گے چھوٹا سا گاؤں میرا تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن رٹایا پھر سامنے کیا کالے حمدرآباد تو وہ زبانیں میں نے سنا دیا یہ عقیدہ ہمیں پڑھایا گیا تھا اس زمانے میں کہ کوئی بڑا سے بڑا ولی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا یہ بھی اس میں عقیدہ ہے بڑا سے بڑا ولی اب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بڑا سے بڑا شیخ عبد القادر جیلانی اور جنید بغدادی اور فلان اتنے بڑے بڑے بلی چھوٹے سے چھوٹے یعنی کسی صحابی نے صرف ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا زیادہ موقع نہیں ملا ایک ہی مرتبہ تب بھی اس کا مقام صحابیت اتنا اونچا ہے کہ بڑا سے بڑا والی اس کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا یہ عقیدہ ہم کو وہاں سکھایا تھا اس وقت سمجھ میں بات نہیں آئی لیکن بعد میں پتا چلا کہ صحابیت کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ولایت کا مقام تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کسی آدمی نے پوچھا ایک عالم سے کہ حسن حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا یا کسی اور سے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ زیادہ بڑا ہے یا حضرت معاویہ کا اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ راشد اور بہت انصاف ان کا مشہور بہت انصاف پسند بادشاہ تھے تاریخ میں ان کا نام روشن ہے کہ وہ عمر ثانی کہ اور حضرت معاویہ کے بارے میں کچھ باتیں ایسی کتابوں میں آتی تھی کہ ان کی لڑائی ہوئی حضرت علی سے جنگ جمل میں جنگ سفیر میں ایک دوسرے کے مقابل میں ہوئی اس لیے شبہ ہو گیا تو ہر العزیز بڑے ہیں کہ معاویہ بڑے ہیں تو جواب کیا دیا گیا معلوم ہے جواب یہ دیا گیا کہ بھائی تم کیا بات کرتے ہو عمر ابن عبد العزیز کا مقابلہ حضرت معاویہ حضرت معاویہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور آپ کے ساتھ جو جہاد کیا تھا اور جس گھوڑے پر بیٹھ کر گئے تھے اس گھوڑے کے ناک کے بال میں جو غبار لگا تھا وہ غبار عبد العزیز سے افضل ہے کیا مقام بتایا آ کا اس گھوڑے کے ناک میں جو بال ہے اس بال پر جو غبار اڑ کر لگا تھا وہ غبار کی قیمت عمر ابن عبدالعزیز سے بہتر ہے یہ ہے مقام جب میرے دوستوں بات ہم کو پتا چل جائے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو جو نئے نئے فتنے ہمارے ملکوں میں اٹھتے ہیں صحابہ پر تنقید کرتے ہیں تو ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ صحابہ پر نقل کرنے والے ہمارے گروپ میں نہیں ایک بڑی مصیبت ہمارے گجرات میں بھی ابھی پھیل چکی ہے کہ قادیانیوں کا زور مختلف علاقوں میں پھیل رہا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف بغاوت ہے غلام نبی غلام کو غلام احمد قادیانی وہ نبی ماننا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف ایک آدمی کو کھڑا کر رہے ہیں آپ یہ بغاوت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو یہ کیسے برداشت کوئی مسلمان کر سکتا ہے کہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبین والا نبی آبادی میں نبی خاتم النبی ہوں میرے پاس کوئی نبی نہیں ان بچوں کو پیسے کی لالت دے کر وہ قادیانی بنا رہے ہیں گجرات میں یہ بات ہمارے مکتب میں مضبوطی سے بچوں کو بتانے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے یہ بات ان کے دماغ میں بٹھانے یہ مکتب میں تو ان کو قرآن صحیح کرانا ہے ان کے عقل درست کرنے ہیں ان کو مسائل سمجھانے ہیں ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا اس لیے کہ اس وقت موجودہ دور میں ایک محنت چل رہی ہے پورے یورپ میں ایک محنت یہ چل رہی ہے میرے دوستوں کہ نوجوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹایا جا رہا ہے آپ نے سنا ہوگا نا کہ کسی ملک میں نبی کے کارٹون بنا کسی جگہ کوئی مضمون یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس اس امت کا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک قائم رہے گا یہ ہمارے قبضے میں نہیں آنے کی ہم جو ایک نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنا چاہیے امریکہ نے ایک لفظ نکالا ہے نیو ورلڈ آرڈر اور جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں الاولما یہ نیو ورلڈ آرڈر جو انگلش میں ہے اس کو عرب لوگ کہتے ہیں الاولما اولما کا معنی یہ ہے کہ ہماری تہذیب ہمارا کلچر ہمارا جو فکر ہے امریکہ کا وہ پورے عالم میں چھانا چاہیے پوری دنیا وہ بات مانے جو امریکہ کہہ رہا ہے جو فرانس کہہ رہا ہے یہ کیا پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں نماز پڑھو یہ کرو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کا تعلق کمزور ہو جائے اس کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں بھی ہوتی ہے تھوڑے تھوڑے دنوں میں کوئی نہ کوئی آرٹیکل چھاپتا ہے تو جب یہ خطرہ پھیل رہا ہے یہ جتنے اساتذہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے ان کا یہ فرض ہے کہ مکتب کے اندر ہمارے بچوں کو ایسی محبت پلا دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ دنیا میں کہیں بھی جائیں کوئی بھی ان کو کہہ رہے ہوں گے خلاف پیغمبر کسے رہ گزیر ہرگز و منزل خواہد رشید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی کوئی تھوڑا سا بھی راستہ اختیار کرے گا وہ کبھی بھی منزل کو نہیں پہنچ سکتا کبھی نہیں پہنچے گا مپندر شادی کے راہ صفا پہ جز در پہ مصطفیٰ شادی شادی اپنے ہاتھ کو کہتے ہیں کبھی مت گمان کرنا کہ تم کو صفا کا راستہ ملے گا سوائے اس کے قرآن نے ہم کو یہ بات کہی قل قل ان گن تم تو فاتبعونی یب اللہ آپ فرما دیجئے دنیا میں بچنے والے انسانوں کو یہ بات کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری پیروی کرو فتبعونی اونی یہ تو پھر اللہ تم سے محبت کرو حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی جی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے ہندوستان میں وہ اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے کہ آپ اے پیغمبر کہہ دو لوگوں سے کہ تم اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی چال چلو کیا کرو کرواؤن کا ترجمہ کرتے تھے میری چال چلو یعنی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اگر ہم نے مکتب میں بچوں کو سمجھا دی کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم ذرا سے بھی نہیں ہٹ سکتے ہم اس وقت کامیاب ہوں گے جب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقص قدم پر چلیں گے اور یہ بار بار ان کے سامنے بات درمیانی گفتگو میں بھی کرتے رہنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ کیوں تعلیم الاسلام پڑھاتے ہیں مکتب میں تعلیم الاسلام اس میں پڑھاتے ہیں بھائی اول کلمہ کون سا ہے تو کہتے ہیں اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوم کلمہ دوم کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد رسول میں نے ایک مدرسے میں جا کر پوچھا کہ یہ ہمارے پاس عبد کا لفظ کیوں بلوایا جا رہا ہے یہ بتاؤ طالب الاسلام میں ایسا کہتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد اللہ کے رسول ہے اشد ان محمد ان رسول او نبی گہو ہاں؟ بات کا بھی تھی کہ اللہ کے رسول ہے نہیں ہمارے پاس یوں بلوایا جا رہا ہے کہ اشد ان محمد اب دوہو رسول اللہ اور اس کا ترجمہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو یہ ایک لفظ ہماری زبان سے کیوں نکلوایا جا رہا تو ایک مدرسے میں میں گیا تیس بچے تھے تعلیم الاسلام میں تو کسی نے مجھے جواب دے دیا میں نے ان کو بتایا یہ بات میں نے وہاں پوچھی انگلینڈ میں مانچیسٹر میں مانچیسٹر کے مدرسے میں میں نے یہ سوال کیا میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو میرے بھائی قرآن مجید نے ہم کو دو اگلے مذہب والوں کے بارے میں کہا کیا کہا اللہ یہود یہ کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں رقال ابن اللہ نصارہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اور ہندوستان کے پچاسی کروڑ ہندو کرشنا کو اللہ کا اوتار مانتے ہیں دنیا کے تین بڑے مذہب گمراہ ہو گئے عیسائیت یہودیت یہ ہندو مت انہوں نے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنایا یہودیوں نے بنایا یہ قرآن شریف کہہ رہا ہے یہ آئے جو میں پڑھا ہوں یہ قرآن شریف کی ہے وکالت یہود اللہ تو قرآن شریف نے جب یہ بات ہم کو بتائی ہمارے بچوں کو ہم پہلے سے یہ بات بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں یہ اللہ کے اوتار نہیں ہے یہ تو خدا کے ایک بندے ہیں اور آپ کا پیغام لانے والے رسول کا معنی کیا ہوتا ہے پیغام لانے والا میسنجر جس کو انگلش میں کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جو وحی آئی اس وحی کو انسانوں تک پہنچانے والی ذات ہے خدا کے بیٹے نہیں اور اسی لیے اس باطل عقیدوں کو دور کرنے کے لیے قرآن شیف نے جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ عبد استعمال کر سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد المسجد الحرام الى الاقصى اللہ اللہ تعالی نے یہ آیت اس طرح نازل نہیں فرمائی کہ سبحان الذي اسرا محمدا آپ کا نام بھی لکھ سکتے تھے اللہ تعالیٰ لیکن آپ نے کیا فرمایا سبحان الذي اسرا بے عبد ہی اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے رات کو چلایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام سے مسجد تاکہ لوگ غیر معمولی واقعہ کو دیکھ کر کیا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تھوڑے حصے میں مکہ سے بیت المقدس گئے اور وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر فرمائی تو یہ غیر معمولی کوئی ذات ہے تو کہیں خدا کا کوئی اوتار نہ سمجھ بیٹھے تو اس آیت میں استعمال آباد قام عبد اللہ ہی ایک آیت میں آیا ابدیت کا اظہار کیا ابدیت کا تو یہ بات ہم کو بتایا اس لیے بتائی گئی ہے کہ ہماری توحید اللہ کے ساتھ مضبوط رہے اللہ کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں نبی کا درجہ اپنے جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ مقام بعد از خدا بزرگ ہوئی وہ قسم یہ مشہور جملہ ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر بے وجہ کل منیر رقد نور القبر لا يمكن الثناء كما كان حقه اے اللہ کے رسول آپ کی تعریف جیسا اس کا حق ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہم تو شارٹ میں اتنا کہہ دیتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو مختصر کہ اللہ کے بعد سب سے بزرگ آپ ہی کی ذات ہے باقی کچھ یہ آپ کا مقام ہے لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کا مقام ہوئے بچوں کو یہ بات سمجھانی ہوتی ہے کہ اللہ کا مقام بہت بلند ہے مما قدر اللہ کا قدر ہی لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہے وہ قدر نہیں کی تو ہم یہ بات بچوں کو پیسے سے بچائیں بچپن میں ان کی توحید مضبوط کریں اور اس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کی توحید مولانا علی میاں صاحب فرماتے تھے کہ آپ کے آپ کے ملک میں جو نظام تعلیم چل رہا ہے اس میں دیو مالا تہذیب کا احیاء ہو رہا ہے حضرت کی پر دیو مالا تہذیب ان کی اس کو زندہ کر رہے ہیں لوگ آپ دیکھیں گے الگ الگ پاک ان کے جو ہیں ہے نا پہلی پہلی چوپک کھولے ابھی تو بدل گئے وہ میں نے چند سال پہلے گجراتی زبان سکھلانے کی جو پہلی کتاب ہوتی ہے نا پہلی چوپڑی گجراتی وہ میں نے اٹھائی اور پہلا سفر کھولا میں نے اس میں ایک کویتا تھی گجراتی میں ایک عورت تھی ساڑی پہنے ہوئے اس کا منہ تھا آفتاب ایسا فوٹو دیا تھا کہ آفتاب نکل رہا اور وہ عورت اس کی طرف منہ کر کے کھڑی ہے اور دونوں ہاتھ ایسے جوڑے ہیں آفتاب کی طرف اور کویتا کیا معلوم ہے ہوں تنے نمن کروں چھو ہوں تنے نمن کروں چھو ہوں تنے پہلی چوپڑی پہلا سفا پر شرک بتا رہے یہ مسلمان کہیں ایسا نہیں سکتا ہے یہ ہماری توحید کے بالکل خلاف ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ ہوتے ہیں نمن کرو ہم تو یہ نام دو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں میرے دوستوں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں ہم جن حالات میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں اس میں میری اور آپ کے اوپر بہت زیادہ دیکھو صحیح بات میں آپ سے کہوں میری طبیعت بہت خراب ہے مجھے تھوڑی تھوڑی دیر میں چکر آنے لگتے ہیں لیکن مولانا کا جب فون آیا کہ بھائی ہمارے اسلام مسلمین کی جو مکاتب ہیں وہ مدرسین کو ہم ایک جگہ جمع کر رہے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی صحیح بات میں آپ کو بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو جزائے خیر دے یہ وقتاً فوقتاً ہم لوگ بھی مدرسوں میں کام کرتے ہیں میں بھی آپ بھی ہم لوگوں کی ہی لائن ہے ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر یہ باتیں کرنی چاہیے تاکہ کوئی بات جو میرے ذہن میں ہے وہ آپ تک پہنچے اور آپ کے ذہن میں مجھ تک پہنچے اور میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب کو بھی اسی لیے لایا اپنے ساتھ یہ جامعہ قاسمیہ کھروڑ میں ابو داؤد شریف پڑھاتے ہیں حدیث کے اس پاس لیکن پوری فکر ان کے آج کل مکتب کی طرف ہے انہوں نے پورا ایک کورس یہی ہے ایسا پورا کورس جو ہے مرتب کیا ہے معلوم الاسفال کا اس کا اور نئے اور ہمارے یہاں چھوٹے گاؤں میں کابودرا میں سسٹم نہیں کی جاتی ان بچوں کو ہمیں کیسے پڑھانا ہے تاکہ یہ بچپن ہی سے صحیح تلفظ کرے چھوٹے چھوٹے بچے صحیح پڑھیں گے چھوٹے چھوٹے بچے ایک آیت لکھیں گے اور آپ ان سے پوچھیں گے کہ بیٹا پڑھو یہ پڑھ کے بتائیں گے تو شروع کے جو قاعدے کون سے پڑھا رہے ہیں مولانا ہمارے یہاں وہ ہاں عالم الاطفال کے قاعدے پڑھیں اور اس میں جو مشق کریں اس کے بعد آپ ان کو پارے ہم دے دیجیے وہ پڑھ لیں یہ بات ایک اچھی چیز ہے اگر ہر ایک سو دیہات میں ہمارے جو چل رہے ہیں مولانا بھر ایک سو چار لحاظ میں اسلام المسلمین کے ایک سو چار لحاظ میں اگر ہم یہ سسٹم جاری کر دیں اور ہمارے بچے صحیح پڑھنے لگ جائیں تو کتنی خوشی کی بات ہے ہمارے ان بچوں کے عقیدے صحیح ہو جائیں ہمارے بچے ٹھیک سے وضو کرنا سیکھ لیں وضو کر کے استاد ان کو بتائے عمل اور یہ عملن بتلانا بہت ضروری ہے یہ اسکول والے کہتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے تھیری یعنی ویسی زبانی کسی بات کو سمجھا دینا اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل نالج ایسا کہتے ہیں یعنی کر کے بتانا تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسکولوں میں ہم لوگ پریکٹیکل نالج دیتے ہیں اور مدرسے والے تو ایسی زبانی زبانی بچوں کو بتا دیتے ہیں کہ اردو میں چار فرض ہیں فلانا ہے وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تابعین تھے صحابہ تھے صحابہ کے پاس تابعین آتے تھے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ آئے اور پوچھا ان کو یا امیر المومنین کئی فکران وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح کرتے تھے دیکھو تابعین پوچھ رہے ہیں تو حضرت عثمان نے ان کو زبانی تقریر نہیں کر دی بلکہ کہا دا بے تشتی انہوں نے ایک تشت منگایا پانی کا پڑا ہوا اور حضرت عثمان بیٹھ گئے اور فتوزا انہوں نے وضو کیا اور پورا اس طرح وضو کیا جیسا انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا پوری اس طرح انہوں نے تابعین کے سامنے آپ نے بتایا اور اخیر میں فرمایا ہا گزا کان وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا گزا کیا وضو دیکھو بھائی میں نے جس طرح وضو کر کے تم کو بتایا یہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے پریکٹیکل نالج ہمیں مکتب میں ان بچوں کو پریکٹیکل نالج وضو کا اور نماز کا کہ رکو میں جائیں تو آپ کی پیٹ کس طرح ہونی چاہیے سلسلے میں ہاتھ کیسے ہونے چاہیے ہاتھ کیسے پچیس تیس تیس سال تک لوگ نماز پڑھتے ہیں ہماری مسجدوں میں لیکن وہ ہاتھ ایسے ہیں پچیس سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اللہ اکبر کہنا یہ بے فرض ہے ہاتھ کا اٹھانا یہ سنت ہے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کو تقبیر تحجمہ کہتے ہیں بہت سے لوگ آتے ہیں یوں کرتے ہیں نیند میں ہوتے ہیں بولتے بولتے کچھ نہیں وہ ایسا ہاتھ کر کے یوں کر کے بعد ارے وہی مانتا پڑھ رہے ہیں اب انہوں نے اللہ اکبر تقبیر تحجمہ کہی نہیں ہے تو ان کی نماز کہاں ہوتی ہے تو ایسی چیزیں جس میں عام وطن ہمارے مسلمانوں کی غلطیاں ہو رہی ہے سجدے میں جا کر اپنے دونوں پیروں کو اٹھا لیتے ہیں وہ دیکھنا چاہیے بھائی بچہ پیر اٹھا رہا تو بار بار دیکھا جائے کہ سجدہ کیسا کرے آپ کے ہاتھ کے عمل ہے ان کو گھڑی گھڑی مکتب یہ مکتب میں بتانا کہ وضو کیسے کرنا ہے یہ کیا کرنا ہے تم گھر میں جاؤ تو پانچویں چیز جو بتانا میں چاہتا ہوں کہ ان کو اسلامی اخلاق ہونا چاہیے مطلب میں ہمیں ان کو اسلامی اخلاق کے بڑوں کے ساتھ کس طرح رہنا آداب کیا ہیں مسلمانوں ساؤتھ افریقہ کے اندر جو مکاتب چل رہے ہیں ان لوگوں نے ایک سے لے کر سات کلاس تک چھوٹے چھوٹے رسالت مرتب کیے تشہیر الفق تشہیر العقائد تشہیر الاخلاق اور احادث مختارہ پہلی کلاس دوسری کلاس تیسری اور بہت خوبصورت خوبصورت کتاب ہے بچوں کے لیے اور بڑے حروف سے تاکہ وہ بچے کیونکہ وہ افریقہ میں رہتے ہیں وہاں کی زبان دوسری ہے تو وہاں ان لوگوں کے وہاں کے علماء کو یہ فکر ہوئی کہ یہاں رہنے کے بعد ہمارے بچوں کے اندر دین کی تعلیم مضبوط آنی چاہیے بہت محنت کر رہے ہیں بینونی میں مولانا ایوب صاحب ہیں ڈالم دیوبند جو فاضل ہیں انہوں نے بڑا کام کیا اور یہ پورا ایک سلسلہ چھاپا پورا سلسلہ اور وہ اتنا مقبول ہوا کہ انگلینڈ والوں نے بھی اس کو منگوایا ہمارے یہاں کینیڈا میں بھی اسی کو منگوا کے مکتب میں پڑھا رہے تو ہمیں نئی نئی چیز منگوانی چاہیے دیکھنی چاہیے کہ انہوں نے کیا سسٹم رکھے پہلی کلاس میں کیا پڑھا رہے ہیں دوسرے میں کیا تیسرے میں کیا دکھنی چاہیے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں مکتب میں بچوں کے ساتھ میرے دوست کو شفقت کے ساتھ پیش یہ بچے اسکول میں خوشی خوشی جاتے ہیں اور مکتب میں جب آنے کا وقت ہوتا ہے تو بہانہ نکالتے ہیں میرے سر میں بہت درد ہے ماں میں نے پیٹ میں کچھ کیا جی نہیں دی مکتب میں جانے سے کٹراتے ہیں اور اسکول کیوں بھائی ایسا کرتے ہیں اس کی وجہ ہمیں سمجھنی چاہیے یہ ہم سے پیار چاہتے ہیں محبت چاہتے ہیں یہ بار نہیں چاہتے بلکہ پیار چاہتے ہیں ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ اگر ہم پیش آئیں ان کو چاہتے رہتے ہیں تو یہ خود دوڑ کر آئیں گے ہمارے بچے وہاں کینیڈا میں بیمار ہیں وہ لیکن اسکول جانے کے لیے روتے ہیں انہیں اسکول جاؤ بخار ہے تجھے انہیں میں اسکول جاؤں اس لیے کہ وہاں اس کو کھیلنے کا دیتے ہیں دو پیریڈ ہوتے ہیں نا اس کے بعد ان کو باہر نکالتے ہیں کھیلنے کے چھوٹی چھوٹی گالیاں ہوتی ہیں اس پر بٹھاتے ہیں پھر ان کو بسکٹ دیتے ہیں پھر پھر داخل کرتے ہیں پھر آتے ہیں وہاں کا ایسا میں جہاں رہتا تھا وہاں کابروں میں اس کے پیچھے دو اسکول ہیں بڑے ایک پرائمری اسکول ہے چھوٹے بچوں کا ایک دوسرا سیکنڈری ہے تو میں کبھی کبھی گھر میں سے نکل کے وہاں جاتا تھا میں تو معلم ہوں تو مجھے تو ہر چیز وہاں دیکھنی ہے تو وہاں جا کر باہر میں بیٹھ جاتا تھا ایک درخت تھا درخت کے نیچے دو گھنٹے کے بعد وہ چھوٹے بچوں کو کھیلنے کے لیے نکالتے ہیں تو میں بیٹھ رہتا ہوں کو دیکھتا ہوں وہ اتنے شریر بچے تو ایک عورت تھی چائنیز ٹیچر میں لائن میں کھڑا کیا سب کو لائن میں کھڑا کیا تو وہ ایک کالا بچہ تھا تو وہ سب کے منہ ادھر ہے تو وہ منہ ادھر جان ڈائنٹ کر تو وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس کو بہت پیار سے کہا کہ نہیں پلیز ادھر کرے اور اس کو سر پر ہاتھ پھیلا اور اس کو سیدھا منہ کیا اور آ کر بیٹھ گئی دو منٹ نہیں ہوئی پھر اس نے دوسری طرف پھر وہ کھڑی پھر اس نے جا کر اس کو سیدھا کیا پھر تیسری مرتبہ میں سوچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ تو سمجھے کہ اس نے آہستہ سے کہا لیکن یہ دوسری مرتبہ بھی ایسا کرتا ہے تیسری مرتبہ میں نے کہا اگر اس کی جگہ پر ہم ہوتے تو ایک مرتبہ تو خیر ہم آہستہ سے اس کو سمجھا دیتے ہیں اور دوسری مرتبہ اگر وہ منہ ایسا کرتا ہے تو اس کو تھپا مار کے ہم ہیں کیا میں نے ہمیں نہیں بچ لیکن اس نے بالکل ہاتھ نہیں لگایا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کی قوت برداشت کتنی ہے اس عورت کی قوت برداشت کتنی ہے کہ اس کو مار نہیں رہے ہر وقت اس کو کہہ رہی کہ نہیں ایسا کیا یہ مجھے اندازہ ہوا کہ مکتب کے اساتذہ کو قوت برداشت بہت ہی پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان بچوں کو سمجھائے بار بار سمجھائے اس کو قریب بلائیں اس کو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مقاصد کو اچھی طرح پورا کریں توحید کو سمجھائیں مسائل کو سمجھائیں عقائد کو سمجھائیں اخلاق کو سمجھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تھوڑی سی سیرت تاکہ ہمارا بچہ چھ سال میں چھ سال میں ہمارا بچہ ایسا نکلے کہ اس کے اندر ایمانی صفات پیدا ہو ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے اور ایک بچہ مسلمان ہے اس کو یہ سمجھاؤ کہ دیکھو تمہارے ساتھی جو اسکول میں جاتے ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ اسکول سے باہر نکل کر ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی کھڑے کھڑے پیشاب کریں لیکن چونکہ تم مسلمان ہو تو تم ایسا نہیں کر سکتے تمہارے ساتھی دوڑ کر بس میں بیٹھ جائیں گے اور برے آدمی کھڑے رہتے ہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم مسلمان ہیں ہمارا دین ہم کو ایسا کہتا ہے کہ بڑوں کا اطلاع کرو یہ ان کو سمجھا ہمارا دین ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بڑی عورت جا رہی ہے اس کے پاس سامان ہے تو آگے جا کے بڑھو لاؤ میں آپ کو مدد کروں یہ حسن اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں اپنے بارے میں فرمائی ایک کیا فرمایا ان نما معلمن میں دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا دوسری رواج میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا ان نما مکار عمل اخلاق میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ مکار میں اخلاق کے ساتھ مل تو معلوم ہوا کہ یہ آپ کی بحثت کا ایک خاص مقصد تھا کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق جہاں جہاں کچرا ڈال دیا جہاں جہاں تھوکا ہے کیا مسلمان کی کیسی زندگی یہ بچوں کو سمجھانا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہم مسلمان ہیں ہم صاف ستھرے رہیں گے ہم سلیقے سے چلیں گے ہمارے لیے تو آداب سونے کے بھی بتائے گئے چلنے کے آداب پانی پینے کے آداب کھانے کے ہر چیز کے آداب ہم کو سکھائے گئے مسلمان اعلیٰ اخلاق کا معلوم یہ اخلاق ہمیں بچوں کے کانوں میں ڈالنے ہیں میرے دوستوں بہت گزر چکا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی بات مولانا فرمائیں گے مولانا اسماعیل صاحب اور یہ بچوں کو بھی ہمارا بھی بتائیں گے پہلے یہ بتائیں گے جی، آپ آپ کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پوری دل جمعی کے ساتھ مکتب کی ذمہ داری وسلام على عباده الذين عما بعد معزز علماء کرام ہمارے حضرت والا دامت برکا ہوں کی طبیعت اتنی علیل ہے کہ شاید کوئی بھی پروگرام ہوتا تو وہ اس کا انکار کر دیتے لیکن اس وقت ایک خاص فکر حضرت والا کو لاحق ہے کہ مکاتب کے قیام کے ساتھ اس کے احیاء کی فکر کی جائے اور اکثر مجالس میں ہم نے حضرت والا سے سنا اور اساتذہ کرام کو جو بار بار نصیحت فرماتے ہیں ہمارے یہاں اس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ مقاصد کے علماء کی جو ذمہ داری ہے اور مکاتب میں جس لائن کی محنت کرنی ہے وہ پانچ امور ہے آپ نے وہ پانچ امور ابھی سنے ہمیں پانچ لائن کی مکاتب میں محنت کرنا ہے توحید عقائد قرآن پاک کی صحت مسائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق لیکن ان پانچ لائن کی محنت کے لیے ضروری ہے کہ ہم تین چیزوں کی رعایت کریں حضرت والا ہی سے ہم نے باہر سنا سب سے پہلی چیز بچوں کی نفسیات دوسرے نمبر پر ان کی ذہنی استعداد تیسرے نمبر پر ان کی بہتری صلاحیتیں جب تک ان تین امور کو سامنے نہیں رکھا جاتا تعلیم کا عمل ہمارا ناقص رہتا ہے ہم نے خود دیکھا ہے کہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے اور ہمارا طریقہ کار کیا ہو معلمین حضرات اس سے ناواقف ہوتے ہیں اسی طرح بعض بچے ڈگری اعتبار سے بزدل ہوتے ہیں ان کو نہ اپنی ذات پر اعتماد ہوتا ہے اور نہ استاد کے اوپر اعتماد ہوتا ہے محنت سے اعتماد پیدا کیا جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے کھو بیٹھتے ہیں کون سے ہمارے الفاظ ہیں جس سے ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے ہمیں اس کی واقفیت نہیں ہوتی اس لیے ایسے بچے بھی ضائع ہو جاتے ہیں بہت سے بچے فطرتن سست ہوتے ہیں اور بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو تیز اور ترار ہیں جب سوال کیا جائے تو بلا سوچے سوے جواب دے دیتے ہیں اس قسم کے طلبہ مکاتب میں ضائع ہو رہے ہیں اور ہم اس کو کبھی سمجھ رہے ہیں بہت سے مدرسین حضرات کی طرف سے یہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ بھائی مکاتب میں وقت کم ہے ہمارے پاس صرف ڈیڑھ گھنٹے کا وقت ہے ایک گھنٹے کا وقت ہے دو گھنٹے کا وقت ہے وقت کی کمی ہے مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ جو بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور وقت دے رہے ہیں اس وقت کا استعمال کیسے کیا جائے اکثر بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے چونکہ ہمارے پاس کوئی طریقہ تعلیم نہیں اور ترتیب نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ جو بھی قاعدہ ہم پڑھا رہے ہیں ہمارے سبق پڑھانے کا سبق دینے کا انداز یہ ہے کہ روزانہ ہم چار تین چار الفاظ ہجے رواں کے ساتھ پڑھاتے ہیں جماعتیں اکثر اساتذہ کے پاس مختلف ہیں اگر ایک جماعت بھی ہوتی ہے مثلا احسن و کی جماعت ہے تو اس میں بھی مختلف جماعتیں ہم بنا دیتے ہیں کسی کے دو پانچ الفاظ آگے ہیں کسی کے دو پانچ الفاظ پیچھے ہیں کسی کا آدھا صفحہ آگے ہے کسی کا آدھا صفحہ پیچھے ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ایک بچہ آٹھ گہرا رہا کل دوسرا گہرا رہا پرسوں کوئی تیسرا گہرا رہا تو ہر ایک کے اسباب مختلف ہو جاتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ تیس بچوں کی جماعت ہوں اور اس میں سب کے اسباب مختلف ہوں اور ہم دو تین لفظ اس کو روزانہ ہج رواں کے ساتھ پڑھائیں گے تو بچہ ہمارے پاس سے صرف پانچ منٹ کا فائدہ اٹھا سکے گا استاد کا فائدہ صرف پانچ سات منٹ کا ملے گا باقی اوقات جو ہم بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں پڑھتے رہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ پڑھنے والا نہیں ہے اس کے اوقات ضائع ہوتے ہیں صحیح ترتیب اور صحیح تعلیم کی ضرورت ہے کہ پورے وقت کو ہم کس طرح بچے کے لیے مفید بنائیں کیسے اس کو مشغول رکھیں اس کا مزاج غیر مستقل ہے ہم نے خود دیکھا کہ میں ایک بچہ ایک کھلونے سے کھیل رہا تھا جو موٹر کار ہوتی ہے ایک دوسرے بچے نے آ کر اس کی کار کو ہاتھ لگایا جو کھلونا تھا تو اس نے زور سے آواز اپنی اماں کو لگائی کہ میری کار کو چھیڑتا ہے معلوم کہ ایک نقل تھی جس کو اصل سمجھ رہا تھا اس کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی گویا کہ اس کی کوئی حقیقت میں کار ہو ایسا مشغول اور منہمک ہو کر وہ کھیل رہا تھا لیکن بیس پچیس منٹ کے بعد یہی بچہ اس کھلینوں کو پھینک دیتا ہے اور دوسرے کام میں دوسرے کھیل میں مشغول ہو جاتا ہے اب اس بچے کو آپ مدرسے میں ڈیڑھ گھنٹے تک تین لفظوں میں مشغول رکھنا چاہیں تو کیسے رکھ سکیں گے ظاہر بات ہے کہ آپ کے پاس ایسا طریقہ کار ہو کہ ایک ہی چیز کو مختلف انداز سے اس کے سامنے رکھا جائے اور اس کو پورے وقت کے لیے مشغول رکھا جائے کہ شوق کے ساتھ یہ کام کرتا جائے تو یہ چیز سیکھنے کی ہے اور جیسے آپ نے ابھی سنا کہ ہمارے یہاں علماء کرام میں یہ بات ہوا کرتی ہے کہ میں بیس سال سے پچیس سال سے پڑھا رہا ہوں تو میں کیوں سیکھوں بھائی ہم نے یہ ترتیب تو نہیں سیکھی بچوں کی نفسیات کی طرف تو ہماری توجہ نہیں تھی مجھے برابر یاد ہے کئی سال پہلے حضرت والا کا بمبئی سے یعنی کینیڈا سے خط آیا تھا اس میں یہ تحریر فرمایا تھا کہ میں جب جا رہا تھا تو کھلا جگہ بمبئی والوں نے مجھے دعوت دی میں وہاں پہنچا وہاں میں نے مکتب دیکھا تو وہاں کی تعلیم وہاں کا طریقہ کار مجھے بہت اچھا لگا ایک خط میں تحریر فرمایا تھا میں سمجھ گیا کہ ہماری طرف اشارہ ہے کہ ہمیں بھی اس طریقہ کار کو جا کر دیکھنا چاہیے ہم نے اساتذہ کرام سے مشورہ لیا اور ہم وہاں جا کر تین دن تک رہے ان کی ترتیب کو دیکھا طریقہ کار کو دیکھا پھر ان کے اساتذہ سے مشورہ ہوا آپس میں تبادلے خیالات ہوئے مذاکرہ ہوا تو ہمیشہ اچھی چیز کو سیکھنا چاہیے ابھی کل ہی ایک جگہ سے فون آیا تھا کہ آپ کے پاس جو ہمارے اسٹاف کے حضرات آنے والے تھے شنیچر کو ان میں یہ حال پیدا ہوا کہ دو حضرات اٹل ہو گئے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے چاہے آپ نکال لیں اب دسویں حضرات کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ان کو نکال دیں گے اب یہ بات آئی مجبور ہو کر وہ آئیں گے میں نے کہا بھائی میرے لیے پریشانی ہے ادھر تصویر حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کاپوترا جانا پڑے گا ورنہ مدرسے سے جانا پڑے گا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عالم ہیں ہم کیوں جا کے سیکھیں آج تک ہم نے سیکھا نہیں تھا آج تک ہم نے کیا کیا تو اب وہ آئیں گے لیکن میرے لیے پریشانی ہے وہ میں مجھے کس نگاہوں سے دیکھیں گے میں کس طرح ان کو سمجھا پاؤں گا تو بہرحال ہمارے اندر یہ چیز ہوا کرتی ہے کہ ہم کسی چیز کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے حالانکہ یہ یہ چیز ایسی ہے کہ ہر وقت ہمیں مذاکرہ کرتے رہنا چاہیے ہمارے یہاں جو مدرسین حضرات ہیں ہم بار بار ان سے مذاکرہ کرتے ہیں اور جہاں بھی یہ جاتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ نے وہاں کون سی اچھی چیز دیکھی ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی وہاں یہ ترتیب اچھی تھی یہ چیز اچھی تھی تو مختلف جگہوں سے مختلف لوگوں سے ایک چیز سیکھی ہوئی جو ہمارے یہاں ہم نے داخل کی ہے ہم نے قاعدے کے لیے پچاس امور طے کیے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں ایک تو گرو کی شناخت مفردات اور مرکبات میں دوسرے نمبر پر اعراب اور علامات کی شناخت اس کے مطابق لفظ کا بلا تعمل کر لینا تیسرے نمبر پر چونکہ قرآن پاک صحت کے ساتھ پڑھا جائے تو قواعد کی سمجھ اور اس کا استعمال یہ تین چیزیں ہیں ان تین چیزوں کے لیے کچھ امور طے کیے ہیں ہر بچے پر انفرادی طور پر اور اجتماعی اعتبار سے یہ سو امور یا پچاس امور جو ہیں اس پر محنت کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ سو امور کیسے انجام دیے جائیں گے اجتماعی انفرادی کس طریقے سے ان پر محنت ہوگی الحمد للہ کئی سال سے اس کا ہمارے اساتذہ نام کا تجربہ ہے کچھ سال ایسے بھی ہوئے اطراف میں کہ یہ سو کام ان سے پورے نہیں ہو سکے ہم نے اساتذہ سے کہا کوئی حرج نہیں پورے نہیں ہوئے تو پھر ہم جو کام ضروری ہے وہ کر کے آگے پارے میں چلیں گے لیکن چند سال ہو گئے مشورہ مذاکرہ آپس میں ہوتا رہا تو اطراف میں صرف کاپودرا دراحمد الحمدللہ اطراف کی تمام گاؤں میں اب یہی مدرسین یہی سو کام صرف ایک سال دو مہینے میں پورا کر لیتے ہیں جو پہلے دو سال میں نہیں ہو سکتا اور پارا اس کا نصاب آپ جانتے ہیں کہ سال پورا ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی پارن پورا نہیں ہوتا اکثر جگہوں کی ہوتی دو سورت تین سورت باقی رہ گئی ان میں اتنی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ پارم تین مہینے میں الحمدللہ ہمارے یہاں بچوں نے پورا کر لیا جون جولائی اور اگست صرف ایک گاؤں میں نہیں تمام گاؤں میں اطراف کے جتنے بھی گاؤں ہیں ان تمام گاؤں میں رمضان سے رمضان شروع ہوا اس وقت اکثر جگہوں میں پالئم پورا ہو چکا تھا ہم نے ان سے کہا کہ میں اس کا آموکھتا دور کر لیا جائے اور رمضان کے بعد سے ان کو انشاءاللہ شاء قرآن دے دیں گے امتحان لینے کے بعد اصل بچوں میں نادرا کھانے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے اب ایک بچہ حروف کی شناخت ہو گئی ہے ترقی کی جماعت جماعت سے آگے آ چکا ہے لیکن اگر ان سے پوچھا جا قرآن میں سے کہ بھائی یہ حرف کو پہچانتے ہو تو پہچان نہیں سکتا ہے یعنی حراب لگائے بغیر قرآن کی آیت بورڈ پر لکھ دی جائے اور اسی بچے کو حروف کی شناخت کروائی جائے تو حروف کی شناخت نہیں کر سکتا ہے تو رجسٹر کے اعتبار سے سال کے اعتبار سے وہ ایک سال پورا کر چکا ہے لیکن حقیقی معنی میں ابھی قرآن تک پہنچا ہوا نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ترتیب اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ اس طرح بڑھائیں کہ یہ بچہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت لکھی جائے تو گرو کی شناخت کر لے معلوم حقیقی معنی میں یہ قرآن تک پہنچا ہوا ہے اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو قرآن سے جوڑ دیں لیکن ہماری ترتیب ایسی ہے پڑھانے کی کہ بچہ قرآن سے جڑ نہیں پاتا ہے مثلاً ابھی پرسوں کی بات ہے ایک مکتب میں میں وزٹ کے لیے گیا ہوا تھا کچھ ہمارے اساتذہ بھی تھے دوسرے بورڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا مثلا نورانی قاعدے میں پیرن ابرانی تو یہ بچہ قاعدہ بول رہا ہے کہ یہاں اظہار ہوگا یہ ہوگا قاعدہ بول رہا ہے وہ استاد نے کیا کیا پیرن میں جو پا کے اوپر زبر تھا اس کو نیچے زیر کر دیا کسرا اور پھر پوچھا گیا پڑھو تو ساری کلاس پیرن ابابل پیرن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زبر نیچے زیر لگایا ہے میں نے ذرا اس کو پڑھو تو نہیں آتا ہمارے ایک سے امتحان لے رہے تھے انہوں نے نورانی قاعدے کے بجائے حسن القوائد کا ایک لفظ بورڈ کے اوپر لکھا ہوگا ان کو معلوم ہی نہیں کہ حسن القوائد کا لفظ ہے تو جو مدرس تھے وہ نیچے ٹرسٹیوں کو جا کے کہنے لگے میں نے پڑھایا ہے نورانی قاعدہ اور وہ منصب جو کاپوترا سے آئے ہیں وہ حسن القواعد کا امتحان لے رہے ہیں شری حضرات آئے کا منصب ہم نے حسن القواعد پڑھایا ہے ارے نورانی قاعدہ یہاں چلتا ہے حسن القواعد نہیں چلتا اب حسن القواعد کا امتحان نہ لے نورانی قاعدے کا امتحان لے کبھی میں نورانی قاعدے ہی کا امتحان لے رہا ہوں حسن القواعد کا نہیں لے رہا ہوں اس کو بلایا گیا سچن میں بلاؤ کہاں ہے نورانی قاعدے کا امتحان چل رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں نے یعنی وہ بورڈ پر جو لکھا نا نا وہ آسن القواعد کا لفظ ہے نورانی قاعدے کا نہیں ہے اب ہرکار کا بیان اگر یہ لفظ اندر نہیں ہے کوئی دوسرا لفظ ہے دوسرے قاعدے کا لفظ ہے تو نہیں پڑھ سکتا ہے تو معلوم ہوا کہ ابھی حرکات کے اعتبار سے بچہ قرآن تک پہنچا نہیں ہے آپ کی تعلیم صحیح ہے یا غلط آپ نے حرکات کا بیان پڑھا دیا ہے تو متحرک کلمات پارائن سے قرآن سے تلاش کروائیں اور پڑھائیں اگر آپ کا بچہ پڑھ لیتا ہے تو آپ کی تعلیم صحیح ہے نہیں تو غلط کیونکہ اس اعتبار سے بچہ قرآن تک پہنچا نہیں ہے اگر آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو پھر ہم نے یہ چند امور اساتذہ سے اور دوسروں سے تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کر کے طے کیے اس ترتیب پر ان امور پر آپ محنت کر لیں تو انشاءاللہ ہر بیان کے اعتبار سے بچہ قرآن سے جڑ جائے گا بہرحال ایک ترتیب ہے انشاءاللہ کسی موقع پر ہم اس اس, اس کے متعلق گفتگو کریں گے ایک مجلس کا کام نہیں ہے کئی مجلسیں اس کے لیے چاہیے کے طریقے تعلیم ہے بچوں کی نفسیات کیسے سامنے رکھی جائے ان کے اوقات کو کیسے مفید تک بنایا جا رہا ہے ایک ہی کام مختلف انداز سے کیسے کیا جا رہا ہے پھر آپ کے کچھ سوالات ہوں گے کہ بھائی میرے پاس قرآن کی جماعت بھی ہیں بارائن کی جماعت بھی ہیں افسان القواعد کی جماعت بھی ہیں اور گروپ شناسی کی جماعت ہیں ایک ہی مدرس ہیں اور چار جماعتیں ہیں تو ان چاروں کو کیسے استعمال کیا جائے کیسے کام میں لگایا جائے تو اس پر انشاءاللہ شاء اللہ مذاکرہ ہم کر سکتے ہیں کریں گے بھی اللہ تعالیٰ ایسا موقع ہمیں عطا فرمائے گا دیکھو یہ بچے ہم اس لیے لائے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں ابھی یہ پہلی چوپڑی میں ہیں یعنی اسکول میں ایک میں جا رہا ہے لیکن آپ قرآن کی کوئی بھی آیت بولیے آپ بولیے ملسہ وہ لکھیں گے اور ان سے پڑھائیں گے قواعد کا اجرا کروائیں گے دیکھو ابھی قرآن میں نہیں پہنچے ہیں ابھی یہ قاعدہ ہی پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اساتذہ کو توفیق عطا فرمائی انہوں نے اس پر محنت کی ابھی یہ پہلی میں ہے اور اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ الفاظ کو حل کر کے اس میں اجرا کر سکتا ہے ہم آگے بھی ایک جگہ گئے تھے حضرت والا ہم کو لے کر گئے تھے تو یہ بات آئی تھی کہ یہ دو چار ہوں گے اس کو لے کر آئے ہیں باقی تو معلوم نہیں حال کیا ہوگا تو میں آپ کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود آ ہیں وہاں تشریف لائیں مدرسے میں اور پوری جماعت آپ کے حوالے ایک نہیں کسی بھی بچے کو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ شاء آپ کو اچھا نتیجہ ملے گا ہم جانتے ہیں کہ پانچ انگلی برابر نہیں ہوتی ہے ایک بچہ ہمارے یہاں ایک منٹ میں تیس لفظ پڑھ لیتا ہے ایک منٹ میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پچیس پڑھتا ہے کوئی بیس پڑھتا ہے کوئی پندرہ پڑھتا ہے کوئی دس پڑھتا ہے یعنی جیسی جیسی صلاحیت ہے کہ کچھ کمزور ہوتے ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ اس کو کہیں اور وہ خاموش بیٹھیں کمزور ہوتے ہیں برابر ہے لیکن ایک منٹ میں وہ دس پڑھتا ہے دوسرا پندرہ پڑھتا ہے تیسرا بیس پڑھتا ہے تیس پڑھ لیتا ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ الفاظ پڑھیں پہلے دن جب یہ بچے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک منٹ میں ایک جواب دیتے ہیں جب اس کا سوال کرتا ہے تو جواب دینے میں کبھی ایک منٹ لگ جاتی ہے وہ بولتے نہیں تو ان کا رپورٹ آتا ہے لکھا جاتا ہے کہ فلاں طالب علم پینتالیس سیکنڈ میں جواب دیتا ہے یہ تیس سیکنڈ میں جواب دیتا ہے پچاس سیکنڈ میں جواب دیتا ہے ایسا رپورٹ تیار ہوتا ہے اساتذہ اس کو تیار کرتے ہیں پھر اب مشورہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بچہ ساٹھ سیکنڈ میں بول رہا ہے تو اس کو کس طرح استعمال کریں پھر اس کا جو ہے جائزہ لیا جاتا ہے کہ اب کیا ہوا اب کیا ہوا دھیرے دھیرے دھیرے کر کے اس نتیجے پر ہم آتے ہیں کم سے کم بچہ پانچ سیکنڈ میں جواب دے تو اس طرح ایک محنت کی جاتی ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور جیسے ہم نے کہا ذہنی استعداد فطری صلاحیتیں ان کو سامنے رکھ کر دیر عمل ہوتا ہے حضرت والا نے بتایا کہ میں یہ شفقت کی ضرورت ہے ہم نے دیکھا کہ تھکان تین طرح کی ہے جسمانی ذہنی اور جوتی یعنی تھکان کا احساس اب استاد کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت کون سی تھکان میں طالب علم ہے تھکان کا احساس ہے جسمانی تھکان ہے ذہنی تھکان ہے پھر ہر وقت ہر اعتبار سے کام لینے کی ترتیب الگ ہوا کرتی اب بہت سی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ مچھر تھے رات کو نیند نہیں آئی یہ خود تھکا ہوا ہے جسمانی اعتبار سے یا یہ کہ آج بیمار ہے سبق نہیں سنا پایا ہے تو یہ اوپر سے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں اب یہ علاج ہی نہیں ہوا ایک تو جسمانی اعتبار سے خود تھکا ہوا تھا اور پھر اس کو کھڑا کیا گیا ٹیرا کیا گیا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا یعنی جو بیماری ہے وہی علاج ہے ہم علم ہی نہیں کسی چیز ایک جگہ کے اوپر میں مقصد میں گیا ہوا تھا صورت حال میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بچے کو اٹھا کر لایا جا رہا ہے رو رہا ہے اب وہ سدر مدر گئے وہ گیٹ پر کھڑے تھے اٹھا کے جیسے اتار کیمپ روینا ہے طوفان کے اندر دو لگائے میں نے سوچا کہ جو بیماری ہے وہی علاج ہے اب وہ روتا روتا اندر کلاس میں بھاگا پھر میں نے سوچا کہ آج اسی بچے کا میں مطالعہ کروں گا کلاس میں بیٹھا تو وہ تھا وہ جو مدرس تھے کلاس شروع ہوا تو انہوں نے قرآن شروع کر دیا اپنا پڑھنا اور بچوں کا حال آپ کو معلوم ہے کہ اگر کام میں نہیں لگا ہوگے تو یہ شور اور کھیل میں لگیں گے شور ہو رہا تھا اتنی دیر وہ اپنا کچھ پارا پاؤں پارا کچھ اس میں انہوں نے پڑھا ہوگا حالانکہ یہ جائز نہیں اس وقت ہمیں اپنے معمولات کا ادا کرنا پھر اٹھے لکڑی لے کر اور وہی جو طالب علم جس کو ابھی پیٹا گیا تھا اس کو لگایا میں نے ان سے پوچھا مولانا کچھ چیزیں آپ سے مجھے سیکھنی ہے معلوم کرنی ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سارے بچے شور کر رہے تھے اس نے اس مسکین کا کیا قصور تھا کہ اسی کو مارا گیا چکا یہ سب سے زیادہ شریر ہے دیکھو میں نے اس کو پیٹا تو سارے خاموش ہو گئے یعنی ایک کو مارا تو سب خاموش ہو گئے اب دیکھو ان کی ان کا شور کرنا ان کو مشغول نہ کرنے کی وجہ سے گنا تمہارا ہے سزا کسی ایک کو ہو رہی اللہ کیا یہ جواب دینا پھر میں نے ان سے کہا کہ میرا دوسرا سوال ہے کہ آپ معلم خیر ہیں یا معلوم سر انہوں نے کہا میں گانا سکھاتا ہوں یہاں کہا نہیں گانا تو آپ نے نہیں سکھایا لیکن میں سوال کرتا ہوں مولوی میں خیر ہے یا مولوی میں سر تو بھائی میں یہاں پڑھانے بیٹھا ہوں کوئی سر سکھانے تھوڑی بیٹھا ہوں میں کہا بات تو صحیح ہے لیکن آپ کے انداز سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں بچے خیر سیکھنے کے بجائے سر سیکھ رہے ہیں یعنی کیا کہ وہی بچہ جس کو آپ نے مارا تھا تھوڑی دیر رویا پھر بیچارہ کھیل میں مشغول ہوا کچھ پڑا کچھ ہنسا تھوڑی دیر کے بعد اس نے یوں کیا یعنی پیشاب کرنا ہے پھر آگے تھوڑی دیر بیٹھا پھر اس نے یوں کیا یعنی پانی پینا ہے پھر کچھ بانے سے باہر نکلا تو نہ اس کو پیشاب لگا تھا نہ پانی کی ضرورت تھی نہ اس کو کوئی تقاضا تھا لیکن اس نے یہ سوچا کہ یہ قید ہے اس قید سے نکلنے کے لیے منصب کو میں دھوکہ دے کر ہی نکل سکتا ہوں پیشاب نہیں لگا تھا دھوکہ دے کر نجات حاصل کی تم سے پانی کا اشارہ کر کے پانی کے بہانے سے نجات حاصل کی تمہاری قید سے تو یہ تعلیم کا نہیں ہوئی ہے قید کھانا ہوا ہے یہاں شوق پیدا ہونا چاہیے تھا بچوں کے اندر کوئی صلاحیتیں پیدا ہونی چاہیے تھی کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے تھا کہ بچوں میں شوق ہو اور شوق کے ساتھ یہ سیکھتے جا رہے ہیں حالانکہ یہاں دھوکہ دینا سیکھ کر جاتے ہیں میں دھوکہ دے کر اس قید سے نجات حاصل کر سکتا ہوں اس لیے آئندہ کل آنے میں بھی پریشانی ہوگی تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے جب تک یہ چیزیں ہم معلوم نہیں کریں گے ہمارا تعلیم کا عمل جو ہے وہ ناقص رہے گا الحمد للہ ہماری اساتذہ جو ہے ان سے آپ آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لکڑی کا سوال نہیں چہرہ بگاڑنا بھی ہمارے یہاں ممنوع ہے آپ چہرہ بھی نہیں بگاڑیں گے اور چہرہ الحمدللہ یہ بگاڑتے نہیں ان کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہر دن یکسانی ہوتا ہے آج ایک بچے نے جواب دیا کل شاید نہ بھی دے سکے انہیں کو لایا جاتا ہے پیار محبت سے ایک چیز سمجھائی جاتی ہے اگر ہم ان کو سمجھا کر پڑھاتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں ان کی تھوڑی سی مشق ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ یہ اپنی ہمت سے ظاہر جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں بتا دیتے ہیں اکثر لوگوں کو اشکال ہے کہ چھوٹے بچے قواعد سمجھ نہیں سکتے حالانکہ یہ سمجھے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھیں گے مولانا ان شاء اللہ کوئی بھی آئے آپ بولو وہ لکھ لیتے ہیں آپ بولو کوئی بھی آئے بولنا کوئی بھی آیا